على دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان بڑے جوش اور خروش کے ساتھ جذبے کے ساتھ یہ سمجھ کر کے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں جلسے کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے عید کا سما اور عید کا ماحول بنایا جاتا ہے بلڈنگوں کو عمارتوں کو مسجدوں کو مدرسوں کو سڑکوں کو مزین کیا جاتا ہے اور روشن کیا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عشق اور محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غداران رسول ہیں دشمنانہ رسول ہیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں کرنے والے ہیں سر سے لے کر پیر تک آپ غور کریں شریعت مظاہرہ کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک اور اسلام کی کوئی نشانی ان کے اندر آپ کو نہیں ملے گی لگتا ہے کہ ان جلسے اور جلوس کے لیے شاید انٹرویو ہوتا ہوگا سلیکشن ہوتا ہوگا اس میں جو نمازی ہوتا پیشانی پر نماز کا گھٹا ہوتا ہے ٹوپی ہوتی ہے اسلامی لباس ہوتا ہے اور اصحاب کرام اور اسلام کی جھلک جن میں دکھائی دیتی ہے لگتا ہے کہ انٹرویو میں ایسے لوگوں کا داخلہ ہی نہیں ہوتا جو بالکل سب پر سب ہو یہود و نسارا کا لباس پہنتا ہو اور جمعہ اور جماعت میں ماں کے مرنے پر بھی جس نے حاضری لادی ہو ماں اور باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہو باہر کھڑا ہوا ہو ایسا آدمی ایسے جلسے اور جلوس کے لیے اول مقام ملتا ہے اس کو اول درجہ ملتا ہے دیکھیے ان جلوس میں کتنے شیخ الحدیث ملیں گے آپ کو بخاری پڑھانے والے کتنے شیخ التصیل ملیں گے کتنے امام ملیں گے کتنے خطیب ملیں گے کتنے دائی ملیں گے اور کتنے مبلس ملیں گے جو چٹ چلانے والا روڈیزم کرنے والا گالیاں دینے والا بدماشی کرنے والا اور ہو سکے تو جیل سے ضمانت پر جو رہا ہو کر آیا تو اس کو اس کو قافلے کا سردار بنایا جائے گا جو جتنا برا اتنا بڑا مقام ان جلسے اور جلوس کے اندر اس کو دیا جاتا ہے اور نام جہاد مقررین آتے ہیں پرجوش تقریریں کی جاتی ہیں ابا نان کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا منا کس نے کیا اللہ کے نبی کا ذکر بلند نہیں ہے دنیا میں یہ دعویٰ کس نے کیا امریکہ کے ساتھ کی مجال نہیں یورپ اور برطانیہ کی ماں نے کسی بچے کو نہیں جنا جو جناب محمد ذکر کی بلندی میں کبھی کوئی فرق آیا ہے تھوٹنے والوں کا سوپ ان کے منہ پر گر گیا گالیاں دینے والوں کی گالیاں لوٹ کر ان کی طرف لوٹ لوٹ گئی ان کے جوتا ان کا سر ہو گیا ان کا پیشاب انہوں نے پی لیا ان کا پاخانہ انہوں نے کھا لیا انجام کے حاصلوں کا نبی کے دشمنوں کا کون رکھتا ہے آج دنیا میں ابو جہل کا نام کون رکھتا ہے آج دنیا میں ابو لہب کا نام ادبا کا نام شیوا کا نام اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ ایمان میں جاؤ جنوب میں جاؤ سمندر میں کے پشپ آقا کا نام لکھا ہوا رہتا ہے جنگلوں میں پتے ملتے ہیں جن پر آقا کا نام لکھا ہوا ملتا ہے ہوائیں چلتی ہیں آقا کا نام کہتی ہوئی چلتی ہیں جانور دوتا مینا پرندے شریف زمین و آسمان کی مخلوق مزہ کرائی کر رہی ہے ورا پانا ذکر ہے اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا آپ کے وجود کو لایا کب لایا نہ زمین تھی نہ آسمان تھی نہ جبرائیل تھے نہ مکائیل تھے نہ فرشتے تھے نہ جنت تھی نہ جہنم تھی سب سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے اگر دیکھے اس روایت کے بارے میں کلام کرتے ہیں محدثین کرام ضعیف ہے کھلا ہے لیکن ہمارے اکابر کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں پتا میں چل جاتی ہیں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات نے جو چیز پیدا کی وہ آقا کے نور کو بنایا جب بن گئے آپ کی ذکر کی بلندی آپ اپنی شان کے ساتھ آپ اپنے مقام کے ساتھ آپ اپنے مرتبے کے ساتھ بنائے گئے اسی لیے آدم علیہ السلام سلامت کے مجسمے کے اندر جب روح کو ڈالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سلامت السلام کیا نہ کوئی بچہ پیدا ہوا نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی نہ کوئی نسل چلی نہ کوئی دنیا آباد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے عرض پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نسل انسانی کے پہلے انسان حضرت آدم جب ہوش سمانا آنکھوں کو کھولا تبھی اللہ کے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو عرض پر لکھا ہوا دیکھ لیا افانہ نہ کا ذکر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پھول کی جب تخلیق ہوئی مفسرین ترجمہ بیان کرتے ہیں وارفانہ نقل ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے بلند کرتے رہیں گے کب سے جب سے آپ کی تخلیق ہوئی تخلیق کب ہوئی اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نور مبارک کو پیدا کیا قیامت تک ہم تمہارے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے کون ڈنمارک کا کارٹون بنانے والا کون کتا کبیر اور کون ملوس آپ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا چاہے گا آپ کے نام کو پیروں تلے روزنا چاہے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اس کو اپنی خبر تیار کر لینی چاہیے اس کو اپنے موت کا سامان بنا لینا چاہیے آخا سے الجھ کر کی ذکر میں آقا کی شان میں گستاخی کر کر نہ کوئی بچا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کوئی قیامت تک بچے گا نہیں اپنا پیشاب آپ پی کر مرے گا اپنا سہانا آپ کھا کر مرے گا لاکھ کارٹون بنانے کا نام لکھ رہا ہے اور آج کا مسلمان نوجوان نئی کے کمپنی کی بنیاد پہن کر ٹی شرٹ پہن کر اس کی ہیٹ ڈال کر جو آقا کے نام کو جوتوں پر لکھتا ہے اور جوتوں کے سزمے پر لکھتا ہے تلوے پر لکھتا ہے آج اس کمپنی کی ہیٹ بروک مسلمان کر رہا ہے مسلمان نعرے بلند کر لیا جلتا کر لیا نبی کی شان میں کچھ کہہ لیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا کس نے کیا بگاڑا مسئلے میں سطاف اسمد انسی یہ تو مکار ہے یار ہے مشکل ہے ایک نمبر کے نسل حرامی یہ سوبر کے نسخے سے پیدا ہوئی قوم ہے ان کی مانگوں کے سروں پر سارے انجیل زبور کو رکھ کر دلا دلائی جائیں میرے رب قسم یہ کہیں گے کہ زبر اور کتے کے نسخے سے پیدا ہوئے اس لیے کہ جیسے ہمارے یہاں خون کی بلڈ بیانس ہے پیسوں کی بیانس ہے ہمارے پاس سونا اور چاندی رکھنے کے لیے جو ہے بینکوں کے اندر انتظام ہے امریکہ اور برطانیہ کے اندر جانوروں کے نسخے انسانوں کے نسخے پرندوں کے نسخے رکھنے کا انتظام ہے کہتی ہے انجینئر کا نسخہ دے دو کوئی کہتی ہے مجھے ڈاکٹر کا نسخہ دے دو لاکھوں ڈالر کے اندر نسخوں کو مادر رحم کے اندر داخل کیا جاتا ہے آقا کا جس نے کارٹون بنایا آقا کی شان میں جس نے گستاخی کی جس نے کتاب لکھی رنگی کا رسول اسفدی حسین اللہ کی قسم ان کو ماں کو قسم دے کر پوچھا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے مسوا کہاں سے خریدا اور اس مسئلے کی جان والوں سے پوچھا جائے وہ یہی کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے سور کا نسبہ دے دیا انسان کے نسبے سے پیدا ہونے والا یہ کام نہیں کرتا آج تک کسی نے سورج کو بجانے کی کوشش کی اگر کوئی آدمی آئے اور ایک چھاتا لے اور ایک ٹینٹ ڈالے ایک پنڈال ڈالے ارے بھائی کیوں ڈال رہے ہو نہ تو تمہاری گھر میں کوئی موتا ہوئی ہے نہ شادی ہوئی ہے اور نہ کوئی جو ہے فنکشن ہے اجلاس ہے اور نہ ہی کوئی کاروائی ہے نہیں صاحب میں سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں ستاروں کی چمک کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں چاند کی چاندنی پھولوں کی مہک کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں ہواؤں کے رخ کو موڑنا چاہتا ہوں کائنات کے اندر کوئی ایسا خرید پیدا ہوا جو سورج کی روشنی کو ختم کر سکے چاند کی چاندنی کو ختم کر سکے ستاروں کی چمک کو ختم کر سکے پھولوں کی مہک کو ختم کر سکے ہواؤں کے رخ کو موڑ سکے سمندر کے طوفان اور سیلاب کو ختم کر سکے کوئی سلسلے کو اپنے پنجے سے ختم کر سکے اگر کوئی کرتا ہے لوگ کہیں کہ پاگل ہے اس کو دیوانی ہاسپٹل میں داخل کرو پاگل خانے میں داخل کرو یہ اپنے بھوکوں سے خدا کے بنائے ہوئے سورج کی کرنوں کو ختم کرنا چاہتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم اگر کوئی سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہے چاند کی چاندنی کو ختم کرنا چاہے ستاروں کی چمک کو ختم کرنا چاہے پھولوں کی مہک کو ختم کرنا چاہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا شروع قابل معافی ہے اس لیے کہ پاگل ہے دیوانہ ہے لیکن اگر کوئی حدیث لیکن اگر کوئی مردود جو خنزیر اور سور کے نسبے سے پیدا ہوا آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے کارٹون بنانے کی کوشش کرتا ہے رنگیلا رسول کتاب لکھنے کی کوشش کرتا ہے آقا کے ناموں کو جوتوں پر لکھنے کی کوشش کرتا ہے عورت کے ننگے بدن پر شرمگاہ پر کشتانوں پر آقا کا نام لکھنے کی کوشش کرتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم سورج کی روشنی کے مقابلہ کرنے والا چاند کی چاندنی کا مقابلہ کرنے والا ستاروں کی چمک چمک کا مقابلہ کرنے والا پھولوں کی محنت کا مقابلہ کرنے والا وہ جرم ایسا کرتا ہے کہ وہ جرم معافی کے لائق ہے لیکن آقا کی شان میں گستافی کرنے والا سرے بازار قتل کر دینے کے لائق ہے اس لیے کہ جس آقا نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اپنے نور سے پیدا کیا اس نے کہا یا یوح نبی اللہ کا شاہد و نذیرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا کوئی قبری دینے والا بنا کر بھیجا ڈرامے والا بنا کر بھیجا اور اپنی رب کی طرف دعوت و تبدیل کرنے والا دعوت دینے والا بلانے والا بنا کر بھیجا آگے کہا وسیراج منیرا اور ایک روشن سورج بنا کر بھیجا اس سورج کو کوئی بجا پائے گا کلام پاک کے انتیسویں کے بارے میں سورہ لوگ کے پہلے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجال القمر نور نورم وجال الشمس سراجا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے چاند کے اندر نور کو رکھا اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سورج کو سراج بنایا اللہ نے سورج کو سراج کا لفظ استعمال کیا سورج نور کے پہلے رقو کے اندر یہی سراج اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے تاریخ کے بارے میں جب نبی سے کتاب کیا تو کہا یا انا کا شاہد و و و و مبشر اللہ سراجا منیرا آپ اللہ کی طرف رب کی طرف دعوت کر دینے والے بلانے والے اور سراج منیر ہیں جیسے دنیا کے سراج کو دنیا کے سورج کو دنیا کے قبر کو دنیا کے چاند کو کوئی نام و نشان نہیں مٹا سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہم نے آپ کا عہدے کو سر دیا تسلی ربی کا ون ہر اس کے پرانے میں آپ نماز پڑھیے قربانی دیجیے اتنا شاہ لیا کا ہوا لگتا ہے مجھ کے سو لاکھ جنم سے قبرستانوں سے اور جو ہے ان کے مردہ گھاٹوں سے اس کے پاس جائیں بلے رک جائیں اور حسین میں شداب اسمد مناسی ابو جہد ابو لہد وقت کے پاؤں شداد نمرود جائیں اے محمد جس میں نبی کے اللہ اور نبی کے کردار نظر آتے ہیں تم نہیں پڑھتے اللہ کا قرآن کوئی اللہ کے قرآن سے ٹکر لے کوئی اللہ کے قرآن سے کاملا کرے گا بارہ ربیع الاول آیا داڑھی بڑے بے نمازی غنڈے چور اچکے اور ان کا ریکارڈ ضلع کرنے میں شراب پینے میں نظر آتے بڑے بڑے پیٹھے والے کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ التفیر کوئی مسجد کا ملا کوئی مسجد کا آزاد دینے والا جھنڈیاں لے کر گئے پندرہ اگست میں چھبیس جنوری میں لال قلعے کے سامنے انڈیا گیٹ سے جھانکیاں نکلتی ہیں گاندھی جی کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے گاندھی جینتی منائی جاتی ہے اور عیسائی حضرت عیسائی علیہ سلام السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں ہم پیچھے کہاں ہیں ہم بھی آقا کا برتھ ڈے منائیں گے اور مقرر آئے گا آقا کی شان میں کچھ کلمات اور مسلمانوں کو بشارت داڑھی مڈاؤ سود کھا کر ماں کے ساتھ دلا کرو رشوت لے کر پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو ڈالو جہنم کی پی پیو اور جہنم کا لہو اور سب کچھ کرو مسلمانوں تم آقا کی امت ہو اولیاء کو ماننے والے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو یہ دیوبندی یہ تبلیغی یہ ساڑی والے یہ بستہ لے جانے والے یہ تھیلے لے جانے والے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ خانخوں میں بیٹھنے والے یہ مدرسے چلانے والے یہ مکاتب چلانے والے سب جہنم میں جائیں گے تم آقا کے نام کا تم نے چراغ روشن کیا جنت میں چلے گے اب ایسی مفت کی جنت مل رہی ہو داڑھی بڑھانے پر کوئی پابندی نہیں سوکھ کے ہوتا ہے بیان ہوتا ہے تذکرہ ماں کا مقام کیا ہے باپ کا درجہ کیا ہے بھائی کا درجہ کیا ہے بہن کا درجہ کیا ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں امام کا رتبہ کیا ہے نواز سننے والے کا انجام کیا ہے سب گیا بھاڑ ہے ارے اللہ نے ستاروں کو مزین کیا نبی کی آمد پر اللہ نے چاند کو روشن کیا اللہ نے سورج کو مزین کیا اللہ نے جنت کے اندر خوشبوئے کی مہک اور اس کی فضا سے معطر کیا تم بھی کرو اور جنتی بن جاؤ نماز عاشق رسول کے لیے نہیں وہ تو گنہگاروں کے لیے ہے داڑھی سود سے بچنا حرام سے بچنا دوسروں کی زمین ہڑپ کرنا اور دوسروں کا مال دبانا قرض لے کر بیٹھ جانا عورت کا محض دبا لینا حدیث میں آتا ہے سرورین آخا ہے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت سے نکاح کرے اور ارادہ یہ کرے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا روایت بتاتی ہے کہ اس کا ملنا اپنی بیوی کے ساتھ بنا میں شمار ہوگا اولاد جو پیدا ہوگی حرام کی پیدا ہوگی حالانکہ اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ جب طلاق ہوگی تو مہر دے دوں گا جب فیصلہ ہوگا مہر دے دوں گا کم سے کم آخری درجے میں ارادہ ہے یہ قرضے لے کر ڈبونا یہ زمین مارنا یہ جائیداد ہڑپنا اور اس پہ سوکھ کا دعویٰ کرنا لو جلانا جھنڈیاں گاڑنا نعرے پکارنا اگر اس سے جنت مل سکتی تھی میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم کائنات میں سب سے پہلے ابو جائے جنت جنت جتنی سستی ہوتی جتنا کھی طرح سے سمجھ رہا ہے ابو جہل جنت کے اندر چلا جاتا اتبا جنت میں چلا جاتا شیوا جنت میں چلا جاتا وہ جانتے تھے کہ آقا کے نام کا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ نفس پر فری چلانا ہے یہ خواہشات پر فری چلانا ہے یہ چورو کی غلامی کا سب اپنے بلوں سے نکالنا ہے محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ چاٹنا چھوڑنا پڑتا ہے وقت پڑھنے پر اپنی ماں کی قربانی اپنی باپ کی قربانی اپنی جان کی قربانی اپنی آل کی قربانی اپنی اولاد کی قربانی کوئی جانتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین مینا ابوشا اسلام ابو جہل آج کے عاشق رسول سے بڑھ کر جانتا تھا اس لیے ابو جہل نے سگلی پالیسی نہیں کی کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر وہ رشوت کھاتا تھا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر وہ داڑھی مٹا سکتا تھا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر وہ سوکھ کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کر سکتا تھا ظاہری طور پر کلمہ بڑھ کر حکومت کے اندر جا کر وہ اپنی ایمان اور اپنے زمین کا سودا کر سکتا تھا اس ابو جہل نے سگلی پالیسی نہیں کہی ابو جہل آقا دوستوں سے ایسے ملا کرتے تھے آقا بیویوں سے ایسے ملاقات کیا کرتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا امت کو کوئی لینا دینا نہیں آقا کی آنکھیں ایسی تھیں کہ کوئی آدمی جا کر آئی اسپیشلٹی کے پاس آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے گا ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں توڑ دو آج میں نے سیرت کا بیان سنا آقا کی آنکھیں ایسی ہیں میری آنکھیں ایسی بنا دو ہے کوئی کہنے والا آقا کے پیر ایسے تھے میرے پیر ایسے بنا دو آقا کا جسم ایسا تھا وہ نہیں کر سکتے وہ سننے کے لیے تیار اور آقا کی سیرت کا اصل جو حصہ آج کے زمانے کے لیے ہے آقا نے مدینہ المنورہ کے اندر کیا ملک کا پہرا گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں لیا اپنے گستاخ کے ساتھ اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا اینٹی ٹیلیویژن کی کانفرنس مدینہ منورہ کے اندر کر کر کیا ابو جہد کو گالیاں دے دی کیا ابو جہد کو گالیاں دے دی آج مسلمان کمال سمجھ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف پیپر میں لکھ کر کانفرنس کر کر دار تقریر کر کر ہم جہاد کا ادا کر رہے ہیں کیا آپ اپنی امت کو کچھ دل بنانے آئے تھے کتاب الجہاد کون سی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کتاب المغازی کون سی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے نبی اپنی حیات طیبہ کے اندر مدینہ منورہ کے کے لکھ پچاس قبیلوں کو فتح کرنے کے لیے جس کو جس جہاد میں نبی ہوتے ہیں ان کو قصبہ کہا جاتا ہے جس جہاد میں نبی کسی کو امیر بنا کر بھیجتے ہیں اس کو سریا کہا جاتا ہے نبی جن جہادوں میں گئے وہ غزوات ہیں اور نبی جو سریے بھیجے وہ پچاس تھے مدینہ منورہ میں آقا نے پچاس قبیلوں کے اندر صحابہ کو امیر بنا کر صحابہ کے دستوں کو بھیجا نبی کو تقریر کرنا نہیں آتا تھا نبی کو قرارداد پاس کرنا نہیں آتا امت مسلمہ کی کتلی کی انتہا دیکھو دلی کی دلی میں بیٹھ کر یو پی میں بہار میں بیٹھ کر مسجد کے ممبر و محراب کے اندر بیٹھ کر قرارداد پاس کر کر امریکہ کو گالیاں دے کر بش کو گالیاں دے کر ٹھاکر اٹوانے کو گالیاں دے کر کہنے والا یہ سمجھتا ہے میں جہاد ہاتھ کا ادا کر رہا والا یہ سمجھتا ہے میں جہاد کا بیان سن رہا ہوں کہنا اور سننا اگر جہاد کا حق ادا ہو سکتا تھا تو نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ایسی تقریر کر سکتے تھے کہ سیامت تک کوئی دہشت گردی کے خلاف ایسی تقریر نہ کر سکتا ہے نہ کر بات کرنے کی ضرورت کرے گا نبی نے کام نہیں کیا نبی بدر کے میدان میں آئے نبی وحد کے میدان میں آئے نبی جنگی چالے چلے صلح کرنے کے موقع پر صلح کیا لڑنے کے موقع پر لڑا فتح مکہ کے موقع پر جہاں کالے فرمایا لا انتم چلے جاؤ تمام کے تمام تم آزاد ہو آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور کوئی انتخاب نہیں لیا جائے گا جہاں نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی وہاں فرمایا ابن قتل ایک آدمی ہے جو مستعفی رسول ہے یوں سمجھو جیسے ڈنمارک کا کوئی کبیلا کارٹون بنانے والا ہے اس زمانے کا کارٹون بنانے والا نبی کی شان سے مستعفی کرنے والا آقا کو کہا گیا آقا ابن قتل حرم پاک کے کعبے کے خلاف کو چمٹتا ہوا ہے وہ پناہ مانگ رہا ہے وہ نبی تاریخ کی سرزمین کے اندر بس بھرے کی چوٹے کھا کر جس نے دعائیں رحمت دی وہ نبی جس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا پیروں کی وہ جھاڑ کر دی گئی وہ نبی جس کے راستے کے اندر کاٹے ڈالنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کی وہ نبی جس یہودی نے دن رات آپ کو گالی دینے کا مشغلہ بنا رکھا تھا اس کے حق میں ہدایت کی اور شفا کی دعا کی وہ نبی مدینہ منورہ کے اندر آج تین منافقوں کا سرکار مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے دل میں یہ ارادہ لے کر گئے تھے شاید میری نماز جنازہ پڑھانے سے منافقوں کے سرکار عبداللہ ابن ابئی اگئی اتنے سلوچ کی بکرت ہو جائے اتنے خطر کا خلاف پکڑ کر بنا دے چکا تھا آقا کو کہا گیا آقا ابن قتل جو آپ کی رسالت میں آپ کی شان دہشت میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے کارٹون بنانے والا ہے آقا آج کعبے کا خلاف پکڑ کر جہاں مکھیاں نہیں ماری جا سکتی جنگل نہیں مارا جا سکتا جہاں پر استعار نہیں کیا جا سکتا وقت ضرورت علماء کی اجازت سے کچھ کام کیے جا سکتے کو دیکھنے پر اللہ تبارک تعالیٰ دس رحمت کرتے ہیں جس حجر حضرت کو چھونے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے حجر وقت کو نہیں چھویا بلکہ میرے ہاتھ پر مسافہ کیا نبی کو پوچھا گیا آقا اس نے خطر گاندے کا خلاف پکڑ کر بنا لے لیا ہے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ کی شان کے اندر کارٹون بنانے والا کی یہ سیرت نہیں ہے کہ آقا ہزاروں کلو کے درمیان گر گئے تھے آقا کی یہ سیرت نہیں ہے بہت کے میدان میں زندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے آقا کی یہ سیرت نہیں ہے غزب سموگ میں جب تمام خندق کے موقع پر تمام صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا آقا کے پیٹ پر دو دو پتھر بنے ہلے تھے کیا آقا کی یہ سیرت نہیں ہے کیا آقا کی تلوار کا نام دلچسپار تھا کیا آقا کی یہ سیرت نہیں ہے گھوڑے کی خوش پر بیٹھ کر مجاہدوں کا پہرا آپ نے دیا اینٹی ٹیلیویژن کانفرنس کر کر دہشت گردی کے خلاف کر کر امت مسلمہ مسلمان نوجوان ہو کون سے کچھ کا شکار ہو تم نے جنت کے مزے نہیں سکے تم نے پوروں کے بیان کو نہیں سنا تم نے جنت کی بہتی نہروں کا ذائقہ نہیں چکا میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم جو عورت جس کی غلامی کے اندر تم مبتلا ہو جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی ہے جو اور کا خون شردا سے چھلتی ہے جس کی ناک کے اندر گندگی اور جس کے آنکھ کے اندر غلط اور جس کے کان کے اندر بیج اور جس کے جسم کے اندر پسینے کی عبت ہو تو ہے میرے رب کی عزت اور جلالت کی کے مزے چک لیے جنت کا مزہ چک لیا کتاب المغازی کو پہچان لیا کتاب کی کہتے ہیں اس زمانے کا جنگ کا اصول تھا اس زمانے کا جنگ کا دستور تھا مبارکہ جنگ سے پہلے کیا کرتے تھے جب بھیجا آقا نے کافروں نے مانا نہیں آقا نے حضرت علی کو بھیجا دو ہی باتیں تھیں حضرت علی سامنے والے کو قتل کرتے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہو جاتے ہیں بیٹی کا سہاگ آ حضرت علی کے شہید ہونے کا مطلب اٹھاؤ ہوتا یا اس کو باہر کرو سوتے ہو یا حضرت علی کے میدان جہاد میں مبارک بنا کر بھیجنے کا مقصد آقا کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا فرمایا کہ فاطمہ تو پزا تم پینی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا کی یہ سیرت کیوں نہیں آتی کیا خان نے اپنے داماد کو میدان اتحاد کے اندر اتارا دو ہی چیزیں تھیں یا تو آپ شہید ہو جاتے یا آپ کافی مارتے کچھ بھی ہو سکتا تھا میں غیب جاننے والے نہیں تھے آپ نے اپنے داماد کو میدان کے اندر اتار دیا اپنی بیٹی کے سہاگ کو اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی مہندی کے رنگ کو اپنی بیٹی کے سر کے جو ہے کفن کو یہاں پر میدان جنگ کے اندر میدان جہاد کے اندر اتار دیا آج سیرت کا یہ پہلو اجاگر کیوں نہیں کیا جاتا عالم جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے کیا جنگی تدبیر آپ نے اختیار کی مکے کے اندر کہتے ہیں جب سیرت کا بیان ہوتا ہے میلاد کا بیان ہوتا ہے آخا کی شان ایسی ورفانہ کا ذکر آخا میراج میں گئے آخا امام الانبیاء بنے آخا سعید القونین بنے فلا فلا فلا کھلا آسان میدان بدر میں آئے اور تین سو تیرہ افراد کو لے کر آئے اور کافروں کے ہزاروں کا لشکر در رات مقد المکرمہ کے اندر آقا نے یہ خبر پھیلا دی کیا خبر کہ تمہارا جو تجارت کا قافلہ شام سے مکے کو جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جنگل میں لٹیرے ان کے مال کو لوٹ لیں گے آقا کی جنگ کی تصویریں آقا کی جہاد کی تصویریں آقا کے کافروں اور دشمنوں کے خلاف مکر کرنا چال چلنا سوائے غزوہ تبوک کے علاوہ آقا کے غزوہ تبوک کے علاوہ بدر انین اور بہت کئی مارکوں میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ آقا جا کہاں رہے ہیں یہ جنگی تصویریں یہ جنگی چالیں یہ دشمن کی چال کو پہچاننا یہ دشمن کے بکر کو پہچاننا یہ دشمن کی دشمنی کو ختم کرنا یہ دشمن کی نفسیات پر قابو پانا یہ دشمن کو شکست دینا یہ دشمن کو مربوط کرنا یہ دشمن کو اور زدہ کرنا یہ دشمن کے اندر اختلاف پیدا کرنا بدر کے موقع پر آقا نے مکے کے اندر خبر پہنچا دی وہ قافلہ جو شام سے مکے کو جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خبر آئی ہے کہ مان ان کا لٹ سکتا ہے جان ان کی جا سکتی ہے اب یہ ہوا مکے والوں نے جو قافلہ بدل کے میدان میں آقا سے لڑنے کے لیے بھیجا ان میں سے ایک دستے کو اور دشمنوں کی فوجیوں کی ایک جماعت کو الگ کر کر کاٹ کر مکے والوں نے اس دستے کی حفاظت پر لگا دیا اب دشمنوں کی طاقت کمزور ہوئی نہیں ہوئی امریکہ کی چالوں کو مسلمان پہچاننا یہ نبی کی سیرت نہیں ہندوستان کی تحریر ہندو تمدن اور ہندوتوا کی تحریر کے اندر آج مسلمان مبتلا ہو رہا ہے آج مسلمان سیکولرزم کے دھارے میں بہ رہا ہے جمہوریت کے دھارے میں رہ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان سرکل اپنی سرکل انسپیکٹر اپنے تھانے کے اندر پوجا کروا کر سب سے پہلا پرساد خود کھانے والا ہے اس لیے کہ اس پر جو رشوت خوری کا الزام لگنے والا ہے تھانے داروں نے بتایا ایزم پوجا کرنے سے تھانے کی پوجا کرنے سے برسات کھانے سے تمہارے اوپر جو لگا الزام ہے وہ ہٹ سکتا ہے کلام پاک میں اللہ نے وما اہل بھی غیر غیر اللہ اللہ جو کے نام پر ہو سور کو ذکر کیا مردے کو ذکر کیا خون کو ذکر کیا اسی کے ساتھ وما اہل بھی غیر اللہ اللہ نے جو چیزیں حرام انما والدم ولحم الخنزير اللہ نے تمہارے لیے گردے کو حرام کیا اللہ نے تمہارے لیے خون کو حرام کیا سور کو حرام کیا تو وہ پرساد کا کھانا سور کا کھانے کے برابر ہے پرساد کا کھانا سور کا پیشاب پینے کے برابر ہے مسلمان آج ان تصویروں کو پہچان رہا ہے یہ نبی کی سیرت نہیں ہے نبی نے دشمن کی سمجھ رہے ہیں بات آپ سمجھ رہے بارہ رضی الاول کا پیغام کیا ہے نبی کی میلاد کا پیغام کیا ہے نبی کی سیرت کا پیغام کیا ہے یہی کہ کچھ نقمے گا دیے جائیں کچھ جھنڈیاں بلند کر دی جائیں کچھ نعرے بلند کر دیے جائیں کچھ جو ہے شولہ بیان مقرر کو بلا کر اور بل انگیز تقریریں کر لی جائیں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیا جائے ندی نے جو دشمنوں کی چال کو پہچان کر ندی جو دشمنوں پر قابو پائے تین سو تیرہ افراد ہزاروں دشمنوں پر قابو پائے آپ انٹرنیٹ کے اندر برطانیہ اور امریکہ کی جہاں رنڈیوں کو دیکھتے ہو یہاں چیٹنگ کرتے ہو جہاں دادیوں کو دیکھتے ہو جہاں گندی فلمیں دیکھتے ہو دیکھو تبوک کے میدان کو دیکھو بدر کے میدان کو ہم نے دیکھا آخا عالم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جنگی چالیس جاتی بدر کے میدان میں ایسا نہیں کہ جیسے کوئی آدمی مینا کے میدان میں گئے تو جہاں جگہ ملی لے لیا حاجی ہاں مینا کے میدان میں جاتا ہے اب دیکھا کہ چھو آ رہی ہے تو ٹرین کو لے لیا ارباب کے میدان میں گیا تو دیکھا کہ یہاں سے اڈا قریب ہے بیت الخلا قریب ہے آدم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہلے پہنچنے والے تو دیکھا کہ چھو جہاں پر ہے پانی جہاں پر ہے کیا نہیں آخائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست آخائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی چاند عالم وسلم کے دشمنوں کے مکر اور فریب کو سمجھنا یہ بھی آقا کی سیرت ہے آقا عالم صاحب وسلم نے زمین کی بلندی پر اوپر والے حصے پر اب پر آپ نے اپنا پڑاؤ کیا کیوں بادلوں کو دیکھ کر اس زمانے کے اندر کوئی محکمہ موسمیات نہیں تھا کوئی بارش کی پیشوں کو کرنے والا نہیں تھا آقا علی الغیب بھی نہیں تھے کہ بارش کب ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے بتائیں آخر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر والا حصہ تھا وہاں پر پڑاؤ کیا اس لیے کہ آقا نے بادلوں کو دیکھ کر موسم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اب برسات ہونے والی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے اندر برسات ہوئی اور وہ جو علاقے میں کافی پڑاؤ کیے ہوئے تھے ایک تو یہ کہ ان میں دھوٹ ڈال دی آقا نے یہ کہہ کر کہ وہ قافلہ جو شام سے مکے کی طرف جا رہا ہے ان پر مسلمان ادھر چلا گیا ان کی طاقت بکھر گئی اور ان کی قوت ہو گئی اور میں ان کو جگہ دی برسات آئی تو گھوڑوں کے پیر زمین کے اندر دھسنے لگے فوجی جو تیر انداز تھے ان کے پیر کو زمین پکڑنے لگی جب سستا آیا دو عالم صاحب اللہ کے مورچے پر حملہ کرنے کے لیے آخا نے ایک چھوٹا سا قافلہ تیر اندازوں کا رکھا تھا اور وہاں سینکڑوں کی تعداد میں تیر انداز آ رہے تھے گھوڑوں کے پیر زمین پر دھس رہے تھے اور ان کے فوجیوں کے پیر زمین میں دھس رہے تھے آقا نے کہا کہ حملہ کر دو حملے کا اشارہ ہوتے ہی آقا دو عالم صلی اللہ کے حکم پر صحابہ اکرام نے تیروں کی برسات کی تو وہ جو سارے کافر سے بستر بستر ہو گئے کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا تعداد زیادہ ادھر تھی جنگ کے اسباب زیادہ ادھر تھے گھوڑے ادھر زیادہ تھے ہاتھی ادھر زیادہ تھے ہتھیار ادھر جانا تھے یہ آخا کی سیرت نہیں ہے کیا کر رہے ہیں آج دشمنوں کی تہذیب کو اپنا کر دشمنوں کے اخلاق کو اپنا کر دشمنوں کے کیریکٹر کو اپنا کر دشمنوں کی تحریر جھوٹی جنس پینٹ کو اپنا کر جھوٹے ٹی شرٹ کو اپنا کر ان حرام دادوں کے چہروں کو اپنا کر ان کی شرم گاہوں کے ساتھ صاف کیے ہوئے جو ہے بالوں کے لیزر پلیٹ کو اپنا کر made in U S A جو امریکہ کتا ناف بال صاف کیا ہوا سیکنڈ ہینڈ لیزر پلیٹ آج مسلمان نوجوان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکالنے کے لیے وہ لیزر پلیٹ استعمال کرتا ہے جس کو امریکہ کی دانیہ اور امریکہ اور برطانیہ کی رنڈیا ناف کے نیچے کے بال استعمال کر کر ایک مرتبہ بھیجتی ہے بدر کے میدان میں دشمنوں کو سمجھ رہے ہیں وہ حد کے میدان میں آئے سیرت کیا ہے کردار کیا ہے بچ مر جاؤ موت مانگو کہو اللہ سے اے اللہ بے بی بے حیائی کی زندگی سے موت دے آج میلاد کا دن آج نبی کے پردہ فرمانے کا بھی کہو اے آخا ہم نے ڈنمارک کے کارٹون کو قتل نہیں کر پایا ہم نے تسلیمہ نسرین کو پناہ دے دی جوتوں کی برسات کرنے کے بجائے ہم لاٹھیوں کی برسات کرنے کی بجائے اس پر پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بجائے ہم نے پھول کے دستوں سے جو ہے اس کا سواگت کیا کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں جنہوں نے تسلیمہ نسرین کی حمایت کی اور یہ کہا ہندوستان سیکولر ملک ہے اور تسلیمہ نظرین کو کہنے کا حق ہے سلمان رشدی کو کہنے کا حق ہے ایک اسلام ملا ایک نبی ملا جس کے خلاف کہنا سیکولرزم ہے اور جس کے خلاف کہنا جمہوریت ہے راستے میں چلنے والا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ڈولا اس کے خلاف اس بات کہہ دو ہے ہمت کیسی مشکلی کی زندگی نوجوانوں دولت کے کتے بن کر پیشاب کی پوٹی رکھنے والی و نفاذ چھننے والی کے غلام بن کر قوم کی زندگی کے تم غلام بنے ہو مکان بنانے کے پیچھے آفس بنانے کے پیچھے نبی دنیا سے پردہ فرمائے نبی کا گھر کچا تھا نبی کا گھر کچا تھا نبی کی بندی کچی تھی نبی مکان بنانے نہیں آئے نبی حسن و حسین کی قربانی امت کے لیے بلڈنگوں کی تعمیر کے لیے جوڑوں کی غلامی کے لیے اولاد کی کتوں کی طرح پرورش کے لیے نبی نے اس امت کو اپنے خون سے نہیں سیکھا تھا آج کہو کام ہی تم نماز میں نظر نہیں آئے جمعہ میں نظر نہیں آئے ذرا مسجد کا کام تھا نظر نہیں آئے حضرت ذرا کام تھا ایک آدمی حج کے لیے گیا ہو اللہ کے لیے بتاؤ حج بیت اللہ کے لیے گیا ہو ارفا کے میدان میں آیا نہیں الفاظ کی حاضری اس کے بغیر حج نہیں ہوتا الحج جو الحر تھا وہ کلاس تھا ایک سیکنڈ بھی اگر حاجی ارفا کے اندر نہیں رکتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا تو دو حاجی حج کے لیے گئے اور ایک ظاہر نہیں آئے وہ چاہتے جناب آپ کیوں نہیں تشریف لائے نہیں ذرا ضروری کام تھا اب جوتے سے مارتا نہیں مارنا کبھی نے حج کرنے گیا تھا ارفا چھوڑ کر ضروری کام تھا دنیا میں بلڈنگ بنانے آیا تھا مزود نماز سے بڑھ کر ضروری کام تھا جورو کی غلامی ضروری تھی اولاد کو کتے دیکھا تم نے کتیا اولاد کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے سور اپنی تھنوں سے اپنے بچوں کو نماز سے پڑھ کر تجھے چوروں کی بلا اگر کوئی حاجی کہے اربا کے میدان میں نہیں آیا تھا مجھے ضروری کام تھا مینا میں جمرات کرنے لی ارے کمیلے آیا کیوں تھا حج کرنے جمرات کرنے عرفہ میں سیام کرنے مستلفہ میں رات بتانے قربانی دینے اب وہ چھوڑ کر اس سے کیا ضروری کام ہے مسلمان کلیمت اللہ سے بڑھ کر دین کے لیے مرنے مٹنے سے بڑھ کر نبی کے لیے جان دینے سے بڑھ کر قرآن کے لیے جان دینے سے بڑھ کر اللہ کی گھر کی تعمیر سے بڑھ کر نماز سے بڑھ کر اقامت دین سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر نبی کی باتیں سننے اور سنانے سے بڑھ کر کیا ضروری کام ہے بتا مجھے کیا ضروری کام ہے بتا مجھے میں بھی اگلی جمعہ یہ عثمان رکھوں گا کہ نماز سے یہ ضروری کام تھا ایک آدمی جمعہ میں نہیں آتا تین چار جمعہ نہیں ذرا دکان کا کام تھا حجام کے بچے دکان کے لیے آیا تھا خود سے تیری ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی نہیں لی نکل کر پیٹ سوار ہو جا نبی کی بات پر یہ سوار نہیں نبی کی بات پر بھروسہ نہیں نبی نے کہا نہیں کہا کہ تیری ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیری روزی کو نہیں دیا تیری زندگی کو لکھ دیا تیری موت کو لکھ دیا تیرے شکی اور شہید ہونے کو لکھ دیا اب کیوں کہتا ہے کہ جمعہ میں نہ آ سکا نماز نہ پڑھ سکا فجر کو نہ اٹھ سکا نماز سے پڑھ کر کوئی ضروری کام اللہ نے کلام پاک کے ستائیس میں سارے دوسرے رقو میں اللہ نے شاہ فرایا تور دیا بولو ہم نے پیدا کیا یہ بلڈنگیں بنا کر اس کا پتھروں پر پالش کر صبح ہی دیکھو ایک جو ہے ہاتھ کے اندر رکھ کر پتھر کو کھس رہا ہے کوئی ہاڑوں کو پانی دے رہا ہے کوئی کتے کو چرا رہا ہے چپ ہے اللہ کی قسم کہہ کہتے آخا آخا بدر میں آپ گئے تھے انین میں آپ گئے تھے تبوک میں آپ گئے تھے کربلا میں حسین گئے تھے عمر شہید ہو گئے محراب میں اے آقا عثمان شہید ہو گئے اے آقا آپ کے دور مبارک کے اندر کئی صحابہ شہید ہو گئے ایک ہزار افراد کا قتل عام ہو گیا تھا اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تھے میں آج تک کچھ نہیں کر پایا تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ تو کم خدا ہے تو کسی عالم نے آج تک کہا کہ بیوی کو پالنا یہ جو ہے شور کا کام اللہ نے الحمدللہ رفی العالمین اللہ پالنے ہے بچوں کو پالتا ہے کتے کو پالتا ہے سمر کو پالتا ہے امریکہ جا کر برطانیہ جا کر یہ سمجھ کر کہ اگر مسلمان نام لکھایا جائے گا انٹرویو میں فیل ہو جائے گا حرام کا دے عیسائیوں کا یہودیوں کا کافروں کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی فوج کا نام لکھا کر انٹرویو میں امریکہ میں جا کر بیت الخلا صاحب کر ڈالر پالنے والا یورو کرنسی پالنے والی دینار اور گرہم پالنے والا کلام کے میں پارے کی پہلی آیت وہاں کی زمین میں جتنے کیڑے مکوڑے جاندار ہیں ان کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہفتہ عمر المؤمنین جو آپ کی صاحب دادی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کو دے جا پوچھا بیٹی نبی زندگی میں سب سے بہتر کھانا کیا کھایا جو کھانا پاخانا بنتا ہے کیا بنتا ہے سننے کی رنگ بنتی ہے کوئی کھا کر کوئی پانی پی کر پیٹرول نکالتا ہے پھر شروع یہ کام کرتی ہے لگا دے پیٹرول بینک کے اندر لگا دے کے جی ایف کے جو سونے کی کان ہے وہ بند ہو چکے ہیں ارے روٹی کھائے کیا بنتا ہے مرغی کھائے کیا بنتا ہے بریانی کھائے کیا بنتا ہے پاخانا بنتا ہے اس کھانے کے لیے جس کا انجام پاخانا وہ پینا جس کا انجام پیشاب کلام پاک کا تیسواں پارا سورہ ابد کا پہلا رخ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پلس انسان وی انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے حضرت ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالیٰ لوگ فرماتے ہیں کھانا دیکھنے کا کیا مطلب آدمی آنکھیں بند کر کھانا کھاتا ہے آدمی کی تو کھاتے وقت چار آنکھیں ہو جاتی ہیں وہ جماعت میں پہلی سب کے بارے میں ہے کہ اگر پہلی سب اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو پیٹک ہونے لگے لیکن کوئی چیز یہ کرتا ہے کہ سب سے آخر میں آ کر سب سے پہلے بھاگے اور کوئی حرام رشوت ہو سیاسی کتا اپنی بیٹی کا بیاہ کرے اور شادی کرے پہلا کتا کھاتا رہتا ہے دوسرا کتا چیر پکڑے ہوئے رہتا ہے کھاتے چار چار آنکھیں اللہ نے فرمایا پر انسان ہو انسان کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے دیکھتا تو ایک کافی بھی دیکھتا ہے مسلمان بھی دیکھتا ہے حضرت ابن عباس کو فرماتے ہیں اس دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے انجام کو دیکھے روٹی کھا کر صبح میں کیا نکال رہا ہے پیپسی کو کولا پی کر کے راستے سے کیا نکال رہا ہے بل تر انسان ملا جرو کو کھلا کر تیری جرو کیا نکالتی ہے تیری اولاد کو کیا ڈرنک میری یو ایس کے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ڈینمارک کے بعد کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آقا کی شان میں گستاخی کرے کوئی کارٹون بنائے اگر ڈینمارک کی مصنوعات کو مسلمان کھانا پینا اور استعمال کرنا چھوڑ دے اللہ کے رب کی عزت و میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم ڈینمارک ایک روپے کے لیے دنیا کے سامنے بھی مانگے گا یہ مسلمان نام بدل بدل کر ان کے شراب کے چھوٹے بوتلوں کو دھونے کے لیے جاتا ہے ان کے پہانوں کو صاف کرنے کے لیے جاتا ہے ان کے رنڈیوں کے بستروں پر پڑنے والی ہے اور خون اور حرام خوروں کے جو ہے منی کے خطروں کو صاف کرنے کے لیے جاتا ہے اور ہندوستان میں آ کر جب جمعہ کا بیان سنتا ہے کیا یہ پولیس صاحب پرانے کھڑا لے کر بیٹھ گئے جب رنڈیوں کے بسترے کیوں صاف اسلام اور مسلمان دشمنوں کے شراب کے بوتل ہوئے گا ان کے سامان سو صاف کرے گا ان کے رنگی خانوں کو جھاڑو باقی ان کی نظر سے اور یہاں ٹائی لگا کر اور سپن سپا بن کر آخر میں چپل اور جوتی ہے کیا یہ بھاشن مودی صاحب کا کیوں سمجھ میں آئے گا کتوں کا پیشاب بھی رکھا ہے نام بدل رکھا ہے کیا بات سمجھ میں آئے گی تجھے کیوں سمجھ میں آئے گا امریکہ بھکاری ہو جائے گا یہ ہمارے پیسوں پر پھل رہے ہیں شکاری ہو جائے گا مسلمان کو تو شان کرنی ہے دکان کا غلام ہے وہ وہ بیوی کا غلام ہے وہ اولاد کا غلام ہے نماز نہیں ضروری تھا مجھے بتاؤ کہ دنیا میں آنے کا مقصد خدا نے کہا وہاں خلق تو جیگنا والی انسانی ارفا کے میدان سے بھی ضروری کام تو اگر کوئی آدمی مجھے یہ کہتا ہے میں جمعہ میں نہیں آیا میں نماز میں نہیں آیا ذرا کام رہ گیا تھا میرے اللہ کی و جلالت کی قدم جتنا پاگل وہ نظر آتا ہے جو حج کو جا کر یہ کہتا ہے ارقا کے میدان سے بھی مجھے ضروری کام تھا اللہ کی قدم تو جہاد کرے گا تو ہے یہ امریکہ واشنگٹن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیمے کا جھنڈا لے جائے گا اب تو یہ کرے گا کہ بنگڑیاں پہن کر اور چوروں کی میکسی پہن کر اور چوری کی دھنگا اور چولی پہن کر ایک بند کمرے کے اندر اینٹی ٹیررزم قرارداد صاف کر کر ڈر کر میں اللہ کی قدم کہہ رہا ہوں جاتے ہندوستان کے چپے چپے میں پچھلے سے پچھلے ہفتے یہ آ گئے راستے میں ایسے ایسے جہاد آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آبادی کا و نشان نہیں گاڑی پنچر ہوگی اب جو ہے ذرا تاخیر گئی تو جس علاقے میں ہمارا بیان تھا وہاں سے چار پانچ کلو میٹر پہلے دو سو نوجوان بائکس میں ایک کار ہماری درمیان ایک کار سامنے ایک کار پیچھے نام کے نعرے بلند میں کہتا ہوں اللہ کے ناطے سے شان بلند ہونے کی نہ اگر کوئی گالی دے تو ہماری شان گھٹنے کی وہ کوئی خوش ہونے والا ہوگا ہوتا ہوگا کہ نوجوان ہمارا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں دیکھو کہ آج نوجوان کس کو اسلام سمجھتا ہے کس کو کس کو اس کے رسول سمجھتا ہے جتنے اپرادھ سے نعرے بلند کرنے والے درمیان میں ہماری کار آگے کار پیچھے کار دونوں میں مائک لگے ہوئے علماء جو کانفرنس دہشت گردی کے خلاف زندہ باد اور جب کہے عشاء کی نماز کا وقت جماعت تھی ان دو سو افراد میں شاید دو چار بندوں نے نماز پڑھے اب ہمیں عنوان مل گئے ہمیں عنوان مل گئے اب جب آئی بات تو ہم نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نارا بلند کرنا اور جو ہے علماء دیوبند زندہ باد کہنا شاہ صاحب زندہ باد کہنا یہ اسلام نہیں اگر تم سچے مسلمان ہوتے اگر تم سچے کے نبی ہوتے تو تم جو ہے نبی میدان نے جہاد میں نماز کو نہیں چھوڑا روزہ معاف ہے ذکر آگے پیچھے ہو سکتا ہے بری کو تمہارا کن میں لو پر کلام پاک میں اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو پیچھے روزہ چھوڑو ساری عبادتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن نبی نے میدان جنگ میں نماز کو نہیں چھوڑا نماز کے لیے نبی نے کٹر اصول رکھے لیکن مجاہد کو کہا کہ نماز میں بھی ہم تجھے چھوٹ دیتے ہیں ہم چلیں تو نماز ٹوٹ جائے ہم منڈی پھیر لیں تو نماز ٹوٹ جائے ہم بات کریں تو نماز ٹوٹ جائے مسلمانوں اللہ کے لیے ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھو کہ دنیا میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو نماز سے بھی اونچی ہے وہ ہے مسلمان کا جہاد نوجوان کا علاج کلیم اللہ تو کہا ایک سب آئے گی ایک رکعت پڑے گی سو آدمی ہیں مجاہدین پچاس آدمی یا بیس آدمی انہوں نے نماز پڑھی اسی آدمی پہلا دے رہے اسی آدمی کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں اب یہ بیس آدمیوں نے ایک رکعت نماز پڑھی مسافر کے لیے دو رکعت زہر کی اب یہ چلے گئے نماز میں چلنا کہا کہ مجاہد تیرے لیے کنفیشن ہے معاف ہے تو اللہ کے راستے میں چلنے والا سلیمت اللہ کرنے والا میرے دین کے لیے پردے ملنے والا میرے کعبے میں آ کر نماز پڑھے چلے تو نماز ٹوٹ جائے گی بولے تو نماز ٹوٹ جائے گی حرکت کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی پوچھو علماء سے کہ گری ہوئی ٹوپی کو اگر کوئی حالت احتیاط میں اٹھاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے موبائل بچنے لگتا ہے اگر Mr شیش واشنگٹن பண்ணி بدر کیا نبی کی سیرت نہیں ہے بہت کیا نبی کی سیرت نہیں ہے نبی جو کود کر اونٹ کی خوش پر بغیر سہارے سے بیٹھے کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے عید کے موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بوڑھے پر بٹھا کر نبی نے جو ہفتوں کی تیر اندازی کو دکھایا کشتی کو دکھایا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کیا نبی نے تیر اندازی کی جو مشق کی کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے نبی جو جو ہے جنگل کے اندر ہمارشہ صدی رضی اللہ تعالیٰ تھا کو لے کر جو دوڑے اور رننگ کمپٹیشن کیا اپنے جسم کو منانے کی فکر کی کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کیا یہ سیرت نہیں ہے کہ ماس اور موبائل کو نبی نے ابو جہل کے خاتمے کے لیے بھیجا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کہ عبداللہ ابن اسلم اپنے چہرے کو نبی کے قدموں پر رکھ کر جان کو جان اپنی کے حوالے کر دیا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کہ بنو قریضہ کے خاتمے کے لیے نبی نے بندے کو بھیجا یہ کون بیان کرے گا اس بات کو بند کر کے رکھ دیا نہیں صاحب ہندوستان کے اندر نہیں چلے گا نکال دو کلام سے جہاد نکال دو بخاری سے کتاب البہادی اور کتاب الجہاد کتنے فضائل ہیں اور کتنی خوبیاں ہیں اور کر کیا رہے ہیں مر رہے ڈگریوں کے لیے امریکہ کا رشتہ آیا شان کے ساتھ سینا پھوٹ کر کہتا ہے گرین ہولڈر امریکہ کے کتے کے ساتھ میری بٹیا کی شادی ہوئی یہ جو کی دی تھی اب ان بامبے ایئرپورٹ پر یہ چند اتر جائے گی امریکہ کی لڑکیوں کے ساتھ ہے اس طرح کی میری بیٹی واہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا جو قرآن کو ختم کرنے کے لیے آیا آج مسلمان اپنی بیٹی کا دیا ان امریکی کتوں کے ساتھ کر کر شانت پتی کر رہا ہے اور شانت بتا رہا ہے اور امہات المین نبی کے ماننے والے نبی کے گھر کے عورتوں کی توہین کرے نبی کے عاشق نبی کے نام کی تسلیم کرے ہر آرٹ میں چار کو اللہ کے ختم ضرور آتے ہیں کیا ہمارا بچہ بڑا شریف ہماری بچی بہت شریف اور حدیث کے اندر جو کہا گیا تھا کہ جب بیوی کا انتخاب کرو تو سادے اور نئے بیوی کا انتخاب کرو چوڑی کو کیوں دیکھا نبی نے نہیں کہا کہ مت پتا کی دین کہ دیندار عورت سے نکاح کر کر زندگی میں کامیابی حاصل کر گو اور گوبر کو نہیں دیکھا تھا امیر گھرانے میں نکاح کروں فلاں رنڈی نما چہرے سے نکاح کروں فلاں فلم میں کام کرنے والی بدکار عورت کی شکل رکھنے والی سے نکاح کروں تب تو مانا میٹا نبی کی بات نہیں اب جب بچہ نا ہوا نبی نے مباشرت کے آداب بتائے بیوی سے ملاقات کا طریقہ بتایا کوئی ایسی بات نہیں حدیث کے اندر ہے کہ بیوی کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے دعا کیا پڑھے پہلے کیا پڑھے بات دل میں کیا پڑھے اس کے بعد غسل کب کرے دن رات گندی فلموں کے سامنے کتے اور کتیاؤں کی طرح بیوی سے مباشرت کی حیوانوں کی طرح اور جب اس کا اثر اولاد کے اندر آیا بے حیائی اور بے شرمی اللہ کی فصل ہفتے میں چار فون اور چار لوگ تو ایسے آتے ہیں حضرت میرے بچے پر بچی کا نام برابر نہیں نام رکھا ہم نے سمجھا کہ فضا نام رکھ لیا ہوگا شبانہ نام رکھ لیا ہوگا ہم نے سمجھا کہ شاہ رخ نام رکھ لیا ہوگا فلم اور ڈراموں کا نام رکھ لیا ہوگا نہیں حضرت بچے کا نام جو ہے بچی کا نام کلسوم ہے زینب ہے اور بچے کا نام فضیل ہے اور بچے کا نام ابراہیم ہے یحییٰ ہے آدم ہے نام اگر اتنا بولے میری جورو بولی یہ نام کا سر نہیں کا بچہ کرے کوئی شرارت شراب میں کہتا ہوں ہنسنے کی بات نہیں اگر کوئی یہ ایمان رکھے آدم نام رکھنے کی وجہ سے بچہ لکھ کر لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو مزاق نہیں ہنسنا ہسانا جو کرو کا کام ہے ڈراموں کے اندر ہوتا ہے وہ ادرک کے بچے میں ہوتا ہے بہت ہنسی ہے اپنی خبر کو یاد کرو اپنے کفن کو یاد کرو بہت آدم نام رکھ کر نام رکھ کر گلطوم نام رکھ کر زینب نام رکھ کر عائشہ نام رکھ کر اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے ان ناموں کی وجہ سے بچے میں شرارت ہو گئی اللہ کی قسم اس کا ایمان مسلم ہو جاتا ہے اس نے نبی کے نام کا مذاق اڑایا اس نے میری ماں عائشہ کے نام کا مذاق اڑایا اس نے میری بہن فاطمہ کے نام کا مذاق اڑایا اس نے محمد کی بیوی کا مذاق اڑایا اس نے محمد کی بیٹی کا مذاق اڑایا عمل میں فرق ہو خدا معاف کر سکتا ہے دین میں مذاق ہو تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے عبد القادر نام نام برابر نہیں ہوں گا کون سی بولے یہ نام کی وجہ سے بچہ ٹیچر ڈیچا مار لیتا ہے کھانا کھنا زادے جب نکاح کیا تھا جہیز کو دیکھا تھا خاندان کو دیکھا تھا نبی نے نہیں کہا تھا کہ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے پتپور پتا کی دین دیندار عورت کو دیکھ کر تو نکاح کرتا اب کہتا سب اللہ کام کانتا ہے کیا کہو ملا عمر نہیں ہے کیا کہو کہ اسامہ نہیں ہے عجیب بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کے میں سیرت کی بات ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ آج چھٹی کی ہے ایک تو ملولو کی ہولی ہے اور دوسرے مغزوبوں کے گٹرے ہیں اور تیسرے آشکار رسول کو عید ملا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے دو عید ایک عید اور میری امت کے لیے دو ہے ان نالائکوں نے کہا نبی تم جھوٹ کہتے ہو تم جھوٹ کہتے ہو ہمارے لیے تین عیدیں ہیں چار عیدیں ہیں ایک آقا نے فرمایا کہ فخر عید اور عید الفطر کہا کہ نہیں میلاد النبی بھی ایک عید ہے شب معراج بھی ایک عید ہے شب برات بھی ایک عید ہے اب پور کی فاتحہ کی بھی ایک عید ہے نبی نے فرمایا کہ کل قومی عید بلی قومی عیدان ہر قوم کے لیے عید امت محمدیہ کے لیے دو عیدیں تو آج کے رسنا ہے یہ تو عید میلاز یہ حدیث میں صحابہ نے یہ لفظ استعمال کیا آج ہیٹری جو ہے ہماری چھٹیاں ہیں میں آپ کو بتاؤں اس بات کلام پاک میں نبی کے صحابہ میں کسی صحابی کا نام نہیں دانی کے پارے میں اللہ نے صرف ایک صحابی کا نام لیا پلما پل خریدوں جب زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا جو ترجمہ ہے حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے اور اللہ کے حقیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے حضرت رضی اللہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آئے دروازہ کٹ کٹ آیا معلوم کہ حضرت زید کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں آتا آقا اس طرح سے ایسے ہوتے کیڑ کا کپڑا آ گیا ہو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی چادر بسپی ہوئی جا رہی تھی زمین پر حضرت زید آئے سینے سے تان بیٹھ گئے پھر بنا محبت حدیث کی ہر کتاب میں جہاں صحابہ کے مناقب لکھے ہوئے ہیں حضرت زید نے حارثہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگاتے تھے کہ حضرت زید کا کوئی والد نہیں ہے ایک مرتبہ کمبل میں سو رہے تھے دو صحابہ حضرت حارثہ اور حضرت زید دونوں کے پیر باہر نکلے ہوئے تھے اس زمانے میں سیافہ شناخت ہوتا تھا سیافہ شناخت کا مطلب پیروں کو دیکھ کر پہچانتا تھا انگلیوں کو دیکھ کر فنگر پرنٹ کو دیکھ کر خود باپ بیٹا چہرہ نہیں دیتا اس سیافہ شناخت نے بتایا اس میں یہ باپ کا پیر ہے اس میں بیٹے کا پیر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ الزام دفاع کیا غیروں کے ذریعے سے آقا نے فرمایا کہ میرے زید کے والد ہیں اور ان کا نقب صحیح ہے اور ان کا لقب تھا اسامہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بہت پسند تھے حضرت زید کا لقب تھا اسامہ اور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے لیے جو کس طرح پر آرام فرما رہے تھے بارہ ربیع الاول کی تاریخ میلاد کی کم ہے اور پردہ فرمانے کی زیادہ ہے اس لیے کہ تین تاریخ میں چار تاریخ میں تاریخ اور سیرت لکھنے والے نو بارہ اٹھارہ اختلاف ہے کچھ علماء بارہ کی طرف گئے کچھ نو کی طرف گئے پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی جو پردہ کر رہا کو وہ بارہ کا الف بڑا ہو بارہ رفی کو اور اس دن اس کے گھر کے اندر ڈھول تاشے بجائے جائے تو گھر والوں پر کیا دیں گے آقا کے دل پر کیا دیں گی جس امت کے لیے میرا لہو چلا جس امت کے لیے میرے نوازے شہید ہوئے میرے پردہ کرنے کے لیے آج یہ امت ہو لہید کے اندر آج ڈھول تاشوں کے اندر مشغول ہے آج عید منانے کے اندر مشغول ہے آپ کو یہ خبر پہنچے کہ جھانکیاں نکل رہی ہیں اور ہمیں بے پردہ جا رہے ہیں محمد کے نام پر آقا کے دل کو کتنی ٹھیک نہیں پہنچے گی آقا دو عالم صاحب علام جس طرح مرد پر تھے جس طرح وفات پر تھے آقا نے جو ضروری کام تھے ان کی ذمہ داریاں دے دی ان ضروری کام کے اندر نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو کم عمر صحابی تھے ان کی قیادت میں ایک لشکر جہاد کو مرتب کروایا آپ عجیب بات دیکھیں اللہ نے قرآن میں نام لیا حضرت زید جن کا لقب ہے اسامہ اسامہ کا نام لیا یہی نا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے جس لشکر جہاد کو متعین فرمایا اس کا کم عمر جو امیر تھا اس کا نام بھی اسامہ تھا یہ نام بھی اتنا برکت والا ہے اور اتنا حیبت والا ہے کہ آج امریکہ اس نام سے پیشاب کیا کرتا ہے آج دشمنان اسلام تم ڈرو مرو یہ تو ہو کر رہے گا کہ کفر پر خدا کا کام آئے گا کفر پر خدا کا باہر آئے گا کفر مٹی کے لیے ہے کلام اسلام کے پارے میں اخلاقانا سہوکھا داخل تمام طاقتیں بٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں دروخت کے اندر دیکھو جو آدمی چین کے کاموں میں لگ جاتا ہے ایک آدمی مسجد کے کام میں لگا قرآن کے کام میں لگا مرسے کے کام میں لگا جورو بچوں کی جھنجھٹ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے دو آپشن ہیں تمہارے یا تو دین کے کام میں لگو یا نہیں خدا تمہاری بیوی کی غلامی میں لگا دے گا کہاں جا رہے ہو ہاسپٹل کو جا رہا ہوں ایک صاحب ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ساری رات مچھر کاٹ رہے ہیں ٹھنڈ کا سیزن آٹو کے اندر سکڑ کر کیا میری جورو بچہ ڈالنے گئی ہے میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں بچے نہیں پیدا کرتا کتا خنزیر نہیں پیدا کرتا دین کے لیے وقت لگاؤ ورنہ جورو کی غلامی میں اللہ تعالیٰ جکڑ کر رکھے گا دنیا میں جکڑ کر دے گا پھر کہو گے نماز کیوں نہیں آئے جمعہ کیوں نہیں آئے عید کیوں نہیں آئے اور دین کے کاموں میں نہیں ذرا ضروری کام تھا تو اس سے بڑھ کر جو ہے اور کوئی حماقت اور کوئی پاگل بنے کا کام نہیں ہوگا سیرت کا پہلو جہاں آقا کی ہجرت آقا کا بارے سور آقا کا بارے ہیرا کیا یہ سیرت کا پہلو نہیں ہے کہ نبی کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا آج اسے ہزاروں کو دیے جائیں گے آج گھارے سور نبی کی سیرت کا ایک زندہ جاتی پہلو ہے کہ ہارے سور میں نبی اور نبی کا یار موجود ہے موت نبی کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کے یار یار بار حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے موت ناچ رہی ہے ابو بکر نے دیکھ لیا کہ سرافا کا لشکر آ چکا ہے نکلنے والا اے کلمت کلیمت اللہ کے لیے اٹھنے والا دین کے لیے مرنے ملنے والا موت نظر آئے گی لیکن موت کے پیغام والے کو جس کی موت دینا ہے وہ نظر نہیں آئے گا نبی نے دیکھا ابو بکر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر ڈرنے لگے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اے لائے کلیمت ہم شادی کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم زمین کا معاملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں یا تو دین کے لیے اٹھو یا زمین میں ملوث ہو جاؤ گے جتنا تم زمین میں ملوث ہو جتنے بڑے اپارٹمنٹ بناؤ جتنے بڑے بنگلے بناؤ جتنی پراپرٹی بناؤ مسلمانوں لکھ کر رکھ لو میرے رب کی عزت و جنا رکھ جانا ہے اچھے مکان میں قبرستان کے اندر صحیح تمہارا باپ نہیں لگا پائے گا ماربل نہیں لگا پائے گا تمہارے بغل میں ایک فقیر کی خبر ہوگی تمہارے پیروں کے پاس ایک رنڈی کی خبر ہوگی تمہارے دائیں ایک جو ہے بھیک منگے کی خبر ہوگی تمہارے سرانے ایک جو ہے لوگوں کے سامنے سب سے سوال خراب کرنے والے کی خبر ہوگی اور درمیان میں سات منزلہ عمارت کے مالک کی خبر ہوگی ہمارا مکان کچا مکان ہے دنیا میں مکان کچا ہو تلاوت کی خوشبو آئے کائنات نے جنت سے پرندوں کو بھیج کر ان کے مہمان نوازی کی دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور روکنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی میرے بھائیوں ایمان بناؤ کہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل گیا تھا آقا کی روٹی پر میں نے ڈال دیا تھا ام المؤمنین حضرت ہفتہ فرماتی ہیں پوری زندگی میں آقا کا بہترین کھانا وہ تھا کہ ایک روٹی پر گھی کے تلچھٹ کو گھی کی مٹی کو ڈال دیا تھا یہ وہ سید القین ہے کھانے پر توجہ دینا چاہے تو جنت سے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح و سلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ صلاح و سلام کے لیے حضرت مریم کے لیے جنت سے مٹی کی روٹی کے علاوہ پوری زندگی میں عمدہ کھانا نہیں کھایا ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آخر صبح میں مجھ سے پوچھنے لگے ہفتہ تم نے کون سا بسترا لگایا فرماتی ہیں اے آقا وہی تو جو ٹاٹ تھا میرے آقا کا بسترا مرنے والوں دنیا کے خود تو دنیا کی دولت پر مانگ پر پراپرٹی پر بندوں پر اپارٹمنٹ پر کاروبار پر کی کی غلامی پر اولاد جو ہے غلامی پر مرنے والوں کیا تھا کہ آج میری نیند ذرا گہری ہو گئی تحجد کے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی حضرت آقا تھا میرے آقا میرے مولا تھا وہ جو جنت کے دروازوں کا مالک ہے حوض کوثر کا مالک ہے ہر سائے کا مالک ہے اس کا ایک ٹاٹ تھا اور المؤمنین فرماتی ہیں کہ ٹھنڈ کے زمانے میں دو حصے ہوتے تھے اس میں ایک سوتے اور اس کو ایک اوپر سے اوڑھ لیا کرتے تھے یہ آقا پڑھ کر جلد جلو نکال کر ہم یہ سمجھتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں میرے بھائی میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم تم نے آقا کے طریقے پر جینے اور مرنے کے حوصلے کو نہیں جانا ورنہ لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو کائنات میں اس وقت جس سہادن بیوی کو جس کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا جس کے جسم سے سہاگ کی خوشبو نہیں نکلی تھی میدان جہاد میں جا کر جام میں شہادت بے خوب نہیں تھے جو آخرت کے مزے چک لیتا ہے میرے رب کے ختم دنیا کے مزے سوبر سے بدتر اس کو نظر ہے تم نے نہیں چکا نہیں چکا نماز کو نہیں پہچانا میرے رب کے کلام کی تلاوت کو نہیں پہچانا میرے رب کے نام کے ذکر کی مجلسوں کو نہیں پہچانا ایک مرتبہ یہ دنیا ہمارے سامنے پیشاب کے خطرے بدتر لگنے لگے گی میں نے گزشتہ جمعہ جمع واقعہ بیان کیا تھا حضرت شاہ العزیز رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے اندر ایک جو ہے طالب علم اپنے جسم کے اندر گندگی اور بنا کر سمجھنے لگا کہ آج میری گرفتاری کر ڈر کر وہ سہن کر وہ رونے لگا ڈر گیا کہ میں کہاں پہ کروں حضرت تانا مار رہے ہوں حضرت تنس کر رہے ہوں میرا مذاق کر رہے ہوں تو اس لیے وہ ڈر گیا سہم گیا اب بتاتا کیوں نہیں تیرے جسم سے پھوٹ پھوٹ کر سی وہ آ رہے میرے جسم سے میں نے جسم کے اندر گندگی لگائی تھی بلاوت لگائی تھی پاسانہ لگایا تھا لیکن کیوں کچھ اللہ کا یہاں میں مزے آتے ہیں یہاں بلبوں میں خوشبو پھوٹنے لگتی ہے یہاں بیوی کو بنا بنا کر جنت کی سے نکاح کرنے میں لطف آتا ہے میرے بھائی اللہ کے لیے دنیا کو سلاح دے دے جیسے حضرت عیسا نے دنیا کو سلاح دے دی آجا آخرت کی طرف آجا دین کی باتوں کی طرف انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ بیان کریں گے کہ وہ شاہد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اپنے پہلو جو نے بدر حنین تبوک کے اندر دکھایا جو نبی نے غار سور اور غار ہرا کے اندر دکھایا اللہ